عن محمد بن حسین ان عبد الرحمان بن ابی ہاشم سالم بن قال کالا کالا على ابی عبد اللہ علیہ السلام امام حسین سرکار کے سامنے کسی قرآن پڑھا وہاں آستہ میں سن رہا لسا ما یقرا سو ان کا قرآن سی کہ جی میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کا نہیں سی ابو عبد اللہ نے فرمایا کفان حاضل آنا پڑھ کے پڑ جا اکرا کما یقرا اناس ہو تمہیں پڑھ جی میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں حتا یقوم القائم علیہ السلام اسلام علیہ السلام آؤ گے اتے تک ایویں پر فیدا کامل قائم ہو جس لیے امام مادی آن گے کارا کتاب اللہ زوج اللہ جل علی حد ہی شہید جی میں قرآن اترا وہ اس طرح پڑھیں گے واخرا جل مساف اللہ بھی کاتا بہو علی علی نے جڑا قرآن لکھیا سی وہ کر لیا تو فرمایا آخرا جا وہ علی النا سہی نہ فارا کا علی لکھ کے فارغ ہوئے تھے پھر لوگوں نے پیش کیا لکھا فقال لهما انہوں نے آخیا ہاضا کتاب اللہ عز و جل یہ ہے اللہ دی کتاب جنو اللہ نے اتارا محمد تے وقت جماعت من اللہ میں دو تختی نے اکٹھا کیتا نو فقالو ہوا ذا عندنا مسافن جامع فی القرآن لا حاجت لنا فی ہے فقال ما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا انما كان علي ان اخبركم حين جمعتم لتقرؤوه لوگ کیا اچھا ہے تو قرآن نے مولا علی نو نہ تو سن میں تو بالکل لوڑ نہیں نہ فرمایا اچھا پھر اج تو بعد ان کدی نہیں دیکھو گے ان یہ میں تمہوں صرف میرا حق بنتا سی بکھاو کا دسن کا کہ قرآن ہے وہ نہیں جڑا تسان لوگ پڑھتے جی انہیں پھر لکا لیا لیا وہ پھر امام مہدی کٹ کے لیا گے یا یہ قرآن جڑا پڑھتے ہیں یہ قرآن جڑا پڑھتے ہیں دیکھو آنا حروف میں لہ سالا ما یقرا سال قرآن یہ قرآن جڑا ہے یہ ایسا ہے کہ جڑا وہ قرآن ہے اصل جنہوں شمار کر نشیا یہ قرآن تو قرآن زمین آسمان کا فرق یہ گلا ادھر ہے کون دیں ادھر کون تو انہوں نے حدیث کتاب ہے تو دسو جی قرآن پاک دے لفظ وعدہ گاٹا سمجھا والا کافر ہے یہ تو پورے قرآن کا انکار ہے صرف نقطہ جی یہ تو پورے قرآن کا انکار ہے پھر انہوں کا کوفر زکات دے منکر ہاں جی، پھر انہوں کا کوفر بیبیاں پاکوں نوز بلا گانا کھانا حضور باغ کے گھر والیاں میں تو چاہنا ہوں سا میں کہوں میں شیا پوچھنا پھر یہ دس مسٹر بہن جی ہر جا ہر جات ننگی کشتی ہندو سکھان سارے اگریزوں نے ملک سی ہر اگریزوں استعمال کیا مسٹر جنا خاتمہ جنا میں کہ خاتمہ جنا نے ملنا چاہتے جی شیے کہ بغیر تو میں کیا حضور پاک دیا گھر دھر وال جے میں میں پوچھنا ہاں، سید عالم پاک دیا گھر والیاں خامی دسو اس گشتی دیا خوبیاں بیان کرو ملت بنایا بہت دلہ لاندھی شیا من پہ آیا گشتی زمانے دی مان لئی جی ہر چوک فوٹو ہے نہیں من چاہیا کتے کا پترا تو منیا جنادی پاک دام کی دواہی قرآن چاہیے کیوں نہیں منیا کیونکہ کنجر مذہب جن ہیں چکلے والے انہوں نے لسنس شیا مذہب سے ملتا نہیں مل سکتا تو کیونکہ تا مذہب کنجر کا ہے پاک لوگ جنہ دی پاکی دی گواہی خدا دے وہ پسند کیون آ سکتے سن اس واسطے ادھر ماں مان جے جڑی ہر کسی دے ہاتھ سی تے جی سوائے سید لمبے آتے امام حس حسین پاک تو پردہ کرتے سن سیدہ آم شاڑی تو سبھی دیا گھر والیاں حسین پاک تو کپڑا پا لیا سنگ ہے یہ ریڈی میڈ پھر مولا علی نبیوں تو افضل سمجھنا یہ مطلب دنیا پھر جبریل امین مین آنا سی مولا علی والے کے ٹر گیا ادھر کہڑی گل کفر نہیں اور جاؤ شیعہ گیا گزرا ہوئے گا یعنی بالکل جی جی ان ان پتہ ہی کون جی اپنے اس کنجر دے سامنے یہاں پیشواوا کا نام لگو جڑے جی کافر نے تو پاوے آخے جناب یہ جی سمجھ نہیں قرآن یہی جی قرآن لیکن انہوں کافر نہیں جان لگا وڈیا آخے گا یہ بابا بزرگ سنو سنو فلان چل جاتے ہیں تو, کافر تو پھر بھی ہو گیا یہ ایڈے وڈے کافر کافر نہ سمجھو تو خود خود ہوتا مسلم لیگ مسلم لیگ شامل نے اور مسلم نے لیگ شامل ہوگا جماعت مسلم لیگ کر کے امام اہل سنت یا جاوا جہان مفتی آگا امام اہل سنت دے فرداندے ارجمند مولانا مفتی آزم ہند مستفا رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب مستفی اتنے ہونا چاہیے آپ سرکار نے فرمایا کچھ گرو کی تھی مسلم نے فرمایا میرے پاس بہتان ہے میں نے کب مسلم لیگ کی میچ کی ہے مسلم لیگ تو بے دینوں کا ہے حضرت وڈے پیٹ نے اپنا وہی مولا مسوال کا چھوٹے بیٹے یہ انہوں کا پتاوا ہے انہوں کا بیان آ رہا پتاوے نیچریوں کے خلاف ویکو حضرت جی اتنے جا نشانیاں جی لینا اچھا لطف کی گل بڑی ہے جی۔ ایسے جڑا فتوا ہے نا آپ کا کے خلاف اس دی تصدیقات بہت بڑے بڑے علماء نے کی ایک تصدیق خواجہ محمد یار فریدی گڑی اختیار خان بڑی بات میں پوترا ہوں گلام کتب گلام ہوں سارا نیچری نام مراد ہوں میں آخر میں کرنے فون کہ حضرت تے دادا جی کبلا جڑے سن ان کی تصدیق اس طرح کے فتوی پہ اصل ویکھی حضرت جی وہ تو سانو بڑا پریشان ہو تو نہ تا پکا بجتا نہ سا تے باقی دادا جی کبلا اس طرح کی تصدیق کر گئے نا تو پریشان وہ تو پھر تا کھ نہیں بچیا

تکفیر کرنے والوں سے برقرے پیکار ہیں کوئی کہتا ہے کہ صاحب ان کے یہاں تو کفر کی مشین ہے آدھے سب بارے آلہ حضرت کے پترا کے بارے سے آلہ حضرت کے بارے اس لے آدھے سنگل ان کے ہاں تو کفر کی مشین ہے جس میں رات دن کفر کے فتوے ڈھلتے ہیں کوئی کہتا ہے جی ساری دنیا کافر ہے بس یہ مسلمان ہیں یہ بھی کافر وہ بھی کافر سب کو کافر کیے ڈالتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ سب کو کافر کہتے ہیں نے اسلام کا دائرہ تنگ کر ہے بڑے تنگ نظر ہے بہت تنگ خیال ہے نہایت کم ظرف ہے امت بھی کم ہوتا ان کے خیال میں کفر کرنا کو سر بچنا کچھ ایفر کہہ رہا ہے کسی کو کافر نہ رکھو آپ ہمیں جو دل کر رہے ہے کرتے رہو مطلب یہ ہوتا بھی پڑھتے ہیں کافر نہیں آخنا چاہیے میں کلم اور کشمیریا تن پرانا کسی جگہ تک پرانے مجید کے اندر کلمے گورو اٹھاتے آتے ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ نیتنی طبقے کے نزدیک مسلمان کی تعریف یہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے فرمایا کہاں ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے کہاں لکھا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان کی شرط لگا یقول میرے اللہ سے بنیا اللہ بل ہم بے فرمایا کئی ہیں جو منہ سے بکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن مومن نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو دے ہاں، لو جی الحق عبد النبی المختار محمد یار بہاول پوری <laughs> جی آ کے بزرگ سوفی جی کسی نے کچھ نہیں آتے سوفی کسی نے کو لانتی تک نیوفی دیکھے سوفی نہیں سوفی جی. نے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ ہاں. جی بغیرتی جو نہ ہو گئی ہاں، چوری ڈاکہ چنگا <laughs> ہاں دیکھو مسلم لیگیا پتھر برتنیاں پتھر اختیار کنوی آپ جی۔ جانور اتنے آیا نا شیر کی بچی کا ویاہ سی اتنے آیا اتو لگیا تو خیال پا بھی یار میں سننے تو مل لگی من پتا کون سی ویکن جی کبھی من دس لڑکے ہونے سننا اج میں سی دلال شاہ سب رام دلال دکھی والے برخان شاہ والے انہوں کو کپڑے کپڑے بھی گورنمنٹ استاد مولانا سلطان محمد سادات نہ لیا انہوں کو اوپر رہا غلام رسول رضوی کا نام لیا غلام رسول غلام فضول سہی اچھا۔ اچھا، کا جی اچھا۔ ہاں، اس طرح نا جی ہوں میں رسالہ ترتیب دے اسلام اور سائنس کی مخالفت ہاں، ہاں، میں رسالہ پیش کر کے رکھ رسالہ نہ بھیج اچھا وہ جناب نے میں حوالے بیٹھا سی میں حوالے کٹ کر کے نورانی کے خلاف گل ہوئی تو مجھے وہ جی تک لاکھ ہر کسی کے خلاف سنیا بارہ کسی تارک زمین کے خلاف لڑکے دسو

دھوکے دیتے میں چوک کے کرم شاہ کی تفصیل اگے رکھ کرم شاہ بھی جان گیا اس دجال تے جڑے لفظ ہیں اس دجال وہ تو یہ لکھا کرے نا کہ یہ تو بڑے بڑے نے اہل سنت دے اور نوز باللہ ایک دوسرے کے خلاف یہ جڑے فتوی آئما کرام نے دیتے نے بندیاں کوفر دے اندر بارے لکھے عمرے برباد کرتے رہے لٹ ہاتھ میں لٹھیں لے کر عمرے برباد کرتے رہے پڑھے دے نا تفصیل تم لکھایا نہیں سمجھ گل قرآن گیارہ سفا شروع شروع تو خدا تعالی لکھا ظالم اچھا۔ واہ جناب تو ہوا کچ ادرت پھر آ گئی ان کی گل دی میر خبیر شاہ صاحب شرمانے کا یونیورسٹی بن رہی جی، جی۔ برطانیہ کے فیصلہ اندر لکھیا کی کفر حضرت جی چپٹا کفر اچھے یار اسلامی تو اگریزوں کی ٹکران ٹکرا بڑے خطرات نے لہذا میں یونیورسٹی کھولیے تاکہ مسلمان ایک زبانہ پڑھ کے انہوں دیا آپس تعصب ختم کرن تے آپس دشمنی عداوت بہت سارا ختم ہو جائے تے ایک ایک ہو کے پرا پرا دوست بن جان سارا تہذیبوں ہاں۔ کا جو خطرہ درپیش ہے لیکن یہ تو خطرہ الٹا ہو دینا بھی ہے کہ ختم کرنا پہ ہے بہمان میں ہاں، دنیا کے تہذیبوں کے تصادم کا جو خطرہ درپیش ہے اسے ایک حد تک یوں بھی کم کیا جا سکتا ہے کہ اقوام اقوام عالم ایک دوسرے کی زبان سے واقف ہوں تاکہ آپس کے مکالمے میں اور مباحثے سے معانست پیدا ہو تعصب و نفرت کی محیب بادل چھٹ جائیں اور دنیا محبت و اخوت کا گہوارہ بن جائے دنیا جی محبت اور اخوت پرا پرا بن جائیں ہندو سکھ واپسی یہودی عیسائی سارے اور حضرت ایک قرآن پاک نوز نا آپس اندر تے جہالت پیدا ہے آپس کرو تاکہ قرآن کی جہالت تو لوگ بچ کے تعصب کا شکار نہ بت پرست پیدا ہونے پہ میں پھر خط لکھا نہیں اچھا خط لکھا میں نے تقریباً ہے دس سیکنڈ بارہ سیکنڈ اس اسے میں لکھ چڑیا میں خاد میں آستان میں پھر اندر جن ہو سکتی سی میں کٹنٹ کیٹمنٹ کی تو میں پوچھنا کہ جی یونیورسٹی کا جناب کیا مما لگا رہا ہو یہ کوئی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بنیاد رکھی سی تکمیل کر رہے ہوں گی یا آپ کا کوئی مشورہ سی حکم سی سی تجویز کس بنا کے بن رہا میں کیا ہاں خواب بیان نہ کرنا کہ ہمیں حضرت خواب میں فرما گئے خواب کا دعوی اتنے کوئی نہیں سنے گا تو پھر میں اگر چلیا پھر میاں شیر ربان رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب تک پھر واقعات لیا اندر کیا اور پھر حضرت شاہ صاحب کیا کہتے تھے اور میاں صاحب کیا کہتے تھے سکولہ میں آخر پھر اے جڑا ان کی عبارت نا تہذیب تصادم والی اتنے پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات پھر فتوا مکتوبات لکھیا ہاں فرمایا جیڑا کفار تے کفر دے نال نفرت ویر بغض نہیں رکھدا تو در حقیقت مرتد منافق اور در اسلام سے خارج ہے میں آخیا میں کہ حضرت دور جان کی لوڑ کوئی نہیں اندر لیا بولنا بہت اچھے اندر لیا شدت سخت ہے نا سختی اسلام کوئی نہیں شدت اور سختی کے موضوع پہ حضرت جی سو حدیث بندے لیا مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ چھوٹا مفتی مفتی محبوب علی خان صاحب رضی رحمت اللہ سو حدیث ایک خود موضوع یعنی جمعہ دا پڑھ کے اگے رکھ بیٹھو حدیث نمبر اصل لکھیا ہے یعنی انہاں حدیث نمبر وغیرہ کون سن دیتے تقریر جی کون سی صرف حوالے سن سب پوری تقریر پیش کی بیا کتاب ہے صفا ہے حدیث نمبر ہے فلاں جی صحیح والد صاحب کا لائن نا

اللہ تعالی دی کرم نوازی ہوئی بزرگ ملے انہیں ساری توجہ کرائی توجہ کرائیے تو مطالعہ شروع کر دیا سان بھی سال ہو گئے ہیں اس مطالعے جانے بھی سال در ساد جی کسی فن سے بندہ لاوے نا تو اس فن کا امام بن جائے سڈے جنیا کتاباں نے ہو جن فنون نے جن علوم نے انہیں سڈے تو بعد ہزار دنیا ہو سکتی لیکن اللہ کے فضل نال اے فن جڑا یہودی فتنیا یہودیت کا لادینیت کا نیچریت کا بد فرقیا تو سڈے نال ہو سکے زندگی صرف کی بزرگ ملے نے تربیت ہوئی ہے سب کوئی اچھا۔ ایک بندے دی محنت یعنی میں کلے دی نہیں ہاں، جی، پوچھو سا پچھا جا اس کام تو بھی سال سر کے میرا چھوٹا برا انہیں وکرا کام کیا جی میرے ماسی کے پترا وکرا کام کیا بزرگ سڈے ویسے سبحان والا ماما جی کی بلاؤ سب میرے کچھ

جی وہ تو کافر کافر تو مارنا پھر جائے ہے نا انہیں چلو لکھ دو کافر مارنا خود کو ہوں جائز کافر آخو گے تو برطانیہ بھی آ جائے گا امریکہ بھی آ جائے گا کنجرو یہ تو کہ انڈیا ہندو مارنا خود کو شملے جائز ہے انگریز مارنا حرام ہے کی چکر ہے بلکہ آپ رات بنا اتنے فتوے پہ ملتا ہے خود کو شملہ حرام ہے برطانیہ انڈیا سڈے ملک نہیں کھول سکیا مسلمانوں کو امریکہ برطانیہ عراق بھی لے گیا افغان بھی لے گیا قبائل لے جانا جا بھی چند قدم رکھتا اتنے بربادی کی جانا ساری اس کنجر نو کیوں نہیں مارنا جائز خود کچھ نال دوسرے کے حق جو کچھ جائز ہے انگریز کے حق حرام کیوں ہو ہے میں ہاں، اقبال بول رہا ہے اقبال آد ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے تو ساڈا مفتی پیر جڑا بیٹھا ہے یہ ہے چرچ کا خدمت گزار ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر جتنا آنا جنگ جائز اتنے آرام ہونا واسطے وہ وہ کیوں کیوں نہ لڑے کوئی وہ جنوں انہوں مارا خلاف ہاتھ نہیں چک سکتا کوئی پھر آخر چاہتا ہے حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر رب اللہ مفتی دستے سے سانو کی راز ہے ہاں، اسلام کا محاسبہ ہاں، ہاں۔ یورپ سے در گزر بولن اقبال ہاں۔ میں نال سی میں کہنا مراد آ اقبال کی ایک نظم ایک نسر ہے نثر کا حوالہ سان پیش کر نظم کا حوالہ پیش کر سان اور نظم بھی دو قسم ہے جہل اقبال کی نظم نہ سخت منسوخ ہاں۔ منسوخ کا کلام نہ پیش کر سکنا سڈے اگے میں ہندو دی کتاب تین بخانا میرے کو پی ہے دی میں جی ایک اور کتاب کتری لکھی اقبال اقبال کا ناسخ اور منسوخ کلام اچھا اندازہ لگاؤ ہندو کا ناسخ اور دسا ہوں کہ یہ سنڈ ہے یہ پہلے یہ منسوخ ہے ناسک ہے تو بات ہے ہاں، ہاں۔ ہاں، یار ویخ تو صحیح خطری کام کر رہا جس موضوع تے اس موضوع کا مفتی نو بڑا جس کو کرنا چاہیے میں کہ اقبال نظم اپنے ہاتھ چکے نثر کی گل کرنا میں کہ تشکیل جدید الہیات کتاب ہے اقبال میرے کو پی اتے وہابیا خنزیر ابن ابد الواب نجد لکھا اللہ میں اقبال گیا سب دشمن عبد العزیز عبدل عزیزی صاف اللہ میں اقبال روپائی لکھی عبد العزیز جڑا یہاں کا بڑا سی بھابیاں کا کا سعودی والوں کا عبد العزیز سعود ان اللہ میں اقبال روپائی لکھی دیکھو کی آدھا کہ کہ ہم آکی را دوست دوستی تا ابد اندر برے دوست سجود نیست اے عبد العزیزی سجود نیست دروبا مویا خا کے درے دوست بھابی کہ اتنے سجدے کرتے سونی سنی اقبال لکھا ہوا عبد العزیز آ یہ سجدہ نہیں میں تو یا اپنے دوست کے دربار پر اپنی پلکوں سے جھاڑو دیتا ہوں نہ لیا کہ نہیں عبد العزیز کا بچایا کھڑا کہ نہیں تو کیوں ہو سکتا ہے اس کے اللہ بادام کہ نظم کا کلام پیش کر نظم تو اقبال اقبال فرما نازمج آملک ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت عام انسان اس کے کام کرنا منسوخ تھا ہاں، ناسک مطلب تو نہ لفظ اچھا نہ اقبال فرمانا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزادہ ساری شریعت دے پابندی سجدے کی اجازت انگریز دیتی کرا جی